اور جو آمان لایا اور ان کا کام کیا تو اس کا بدلہ بھلائی ہے اور انقرب ہم اسے احسان کام کہیں گے